مولانا مشنری زندگی کس کو کہتے ہیں مشن آپ کی مصروفیت بن جائے یہی ہے مشنری زندگی جیسے ایک کتاب ہے ایڈونچرس فار گاڈ اس میں ایک قصہ لکھا ہے سچا واقع یہی مشنری مائنڈ کہ ساؤتھ امریکہ میں بہت بڑے بڑے جنگل ہیں پیرو پیرو کا جنگل کا تو وہاں پر آدمی رہتے ہیں لیکن جنگلی وشی اب تو شاید سانی تھے تو انہوں نے بھیجا اپنے ایک آدمی کو جا کے پتا کرو کہ وہاں پر ان کی مشن کو پھیلانے کے مواقع کچھ ہیں تو آدمی گیا وہاں پر سب دیکھ داخ کے آیا تو جب رپورٹ دے رہا تھا تو رپورٹ دیتے اس نے کہا کہ وہاں مکھی بہت ہے بچر ہے اور حوانات بہت ہوتے ہیں بندر ہے یہ ہے اور دلدل ہے یہ ہے وہ اونچا ہے نیچا ہے تو ایک آدمی چلا کر بولا کرسچن مشینری ارے یہ سب کچھ ہے چھوڑو یہ بتاؤ انسان ہے کہ نہیں وہاں ہاں انسان بھی ہے کہا بس انسان ہے تو ہمارا کام ہے یہ ہے مشنری اسپرٹ اب پھر وہ لوگ گئے وہاں پر اور ان کی زبان سیکھ سیکھ کر کے اس میں بائبل ترجمہ کیا تو یہ جملہ بہت ہی صحیح بتاتا ہے اس اسپرٹ کو کہ بھائی وہاں حیوانات ہیں مچھر ہے مکھی ہے دلدل ہے یہ بتاؤ کہ انسان ہے کہ نہیں وہاں جب اس نے کہا کہ انسان ہے کیونکہ بس پھر ہمیں کام مل گیا ہم وہاں جائیں گے یہ مشنری اسپرٹ یہ بس سوچے کہ یہ پرابلم یہ پریشانی کچھ نہیں یہ سوچے کہ وہاں پر انسان اکٹھا ہوں گے تو یہ دیکھیے اتنی بڑی بات ہے یہ مسلمان سمجھ کیوں نہیں پاتے اس کی وجہ کیا آنتے کیا ہے اس کی وجہ کہ انہوں نے کچھ چھوٹے سے ایشوز کو بنا لیا ہے اصل مسئلہ جیسے گھروں میں ہوتا ہے ساتھ بہو کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے یعنی بیٹا آفس آیا پہلے چلا گیا وہ ماں کمرے میں تو بیوی غصہ اور پہلے جلا جائے بیوی کمرے تو, تو ماں غصہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو فلسطین کے معاملے میں ہماری سائڈ لینا چاہیے وہ کیوں سائڈ لے گی بھائی چونکہ وہ سائڈ نہیں لے رہی ہے تو اس لیے وہ غلط ہے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یعنی انہوں نے خود ساختہ طور پر کچھ ایشو کھڑے کر رکھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ جب اس معاملے میں ان کو سائڈ لے ان کے ساتھ دے تو ساتھ نہ دے رہی نہ دے سکتی ہے اسی کو بنا لیا معیار انہوں نے ساتھ نہیں دے رہی تھی وہ سب بالکل بیکار ہے جیسے میں مثال دی نا آپ کو کہ بیٹا اگر بہو کے کمرے میں چلا گیا پہلے تو ماں کے نہ دیکھ بالکل بیکار ہو گیا وہ اگر ماں کمرے میں چلا جائے پہلے تو بہو کی نظر میں بیکار ہو گیا یہی مینٹلٹی ہے مسلمانوں کی جیسے انڈیا میں یہی بات ہے یعنی اپرچونیٹی انڈیا میں ہے اور لوگ اویل کر رہے ہیں ہر ہر شخص اویل کر رہا ہے لیکن چونکہ کبھی کبھی ہو جاتے ہیں بس کمر راٹ نہیں بند کرتی گورنمنٹ کیوں نہیں یہ کرتی کیوں نہیں وہ کرتی یعنی کمر رائٹ کو انہوں نے بنا لیا معیار کمر رائٹ تو ون پرسینٹ سے بھی کم ہے کمر رائٹ جو ہوتے ہیں اس سے ہزار گنا زیادہ ہوتا ہے افغانستان میں عراق میں پاکستان میں مصر میں ایران میں مارتے کاٹتے ہیں تو وہاں کے لیے حساس نہیں مسلمان یہاں کے لیے حساس ہے تو خود ساختہ طور پر انہوں نے بنا لیا ایک معیار اچھی گورنمنٹ وہ ہے جو آر ایس ایس کو ختم کر دے بی جے پی کو ختم کر دے رائٹ نہ ہو یہ تو کبھی نہیں ہوگا نہ مسلم کنٹریز میں نہ انڈیا میں لیکن وہ چونکہ گورنمنٹ نہیں کر پا رہی ان کے نزدیک تو اس لیے بےکار ہے اسے ظالم ہے اس لیے وہ ایسی ہے ویسی تو ساری دنیا میں مسلمان جو لیڈر صاحبان ہیں وہ ویسٹرن سولہ کو نہیں سمجھ پاتے انٹرنیشنل نیشنز کو نہیں سمجھ پاتے یہ سب کیوں ہو رہا ہے اسی وجہ کہ انہوں نے خود ساختہ طور پر ایک بیار بنا لیا اس بیار پورا نہیں اترتا اس لیے وہ غلط ہے